حضرت معاویہ بن حکم سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسلام کے کچھ احکام جان لیے ان میں سے ایک یہ بھی جانا کہ مجھے کہا گیا جب تمہیں چھینک آئے تو الحمد کہو اور جب کوئی دوسرا چھینک مارے اور الحمداللہ کہے تو تم اسے یرحمک سے جواب دو چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے چھینک ماری اور اس نے الحمدللہ کہا تو میں نے کہا یرحمک اللہ اور اونچی آواز سے کہا تو لوگوں نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا اس سے مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے کہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو اس پر انہوں نے سبحان اللہ کہا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا باتیں کون کر رہا تھا کہا گیا کہ یہ بدوی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر تو جب تم نماز میں ہوا کرو تو تمہارا یہی کام ہونا چاہیے الغرض میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شفیق معلم نہیں دیکھا سنن ابو ابودا حدیث نمبر نو سو اکتیس